حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں ڈوز کے لیے صبح تک بخش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں ڈوز کے لیے شام تک بخش مانگتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار اٹھانوے